اسباب ہزاروں فیل ہو جائیں ہزاروں دنیا کا بندہ جس کے دل میں دنیا کی حوث ہابس اوٹ کر بھر دی گئی ہے وہ اسباب کے فیل ہونے سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا جو صرف وہی بات آپ دیکھتا ہے جہاں اسباب کامیاب ہو گئے صرف ان کو دیکھتا ہے اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا کہ شیطان اوپر جاتا ہے ملائکہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں امور تکوینیہ کے بارے میں فلاں کو ایسے ہوگا فلاں کو ایسے ہوگا آپس میں ان کو باتیں کرتے ہیں شیطان اور اس کے بچے اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کے قریب جا کر سنتے ہیں فرشتے اوپر سے ان کو آگ مارتے ہیں تو وہ شیطان جل جاتا ہے اور کہیں جلنے مرنے سے پہلے تھوڑی سی بات وہ نچلے کو جلدی سے پہنچا دیتا ہے کبھی کبھی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا اللہ تعالیٰ ہی کامیاب فرماتے ہیں بندوں کے انتخاب کے لیے وہ آ کر لنگوٹے بازوں کو بتا دیتا ہے لنگوٹے بال جانتے ہیں نا یہ جو بنے کرتے تو غائب کی خبریں بتانے والے لنگوٹے باز وہ ان کو بتا دیتا ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ غیر کی خبروں میں سے سو خبریں ہو جائیں غلط ایک کہیں ہو جائے سچی وہ جو شاطار نے بتا دی تھی کوئی سچی ہو گئی سینکڑوں ہزاروں میں سے جو خبریں غلط ہوئی لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے کتنی خبریں اس کے غلط ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی بات سچی ہو گئی تو سب اس کو پکڑیں دیکھیے وہ کہا تھا ہوگا اب میں آج کچھ مثالیں بتانا چاہتا ہوں مثالیں بتانے سے مقصد ہے ایک ہدایت کی بات ایک بات مقصد ہے سب مثالیں جتنی بتاؤں گا ان سے آخر میں بتاؤں گا وہ دعا کر لیجیے کہ اللہ کرے کہ ہدایت ہو جائے اب اس قسم کی مثالیں سنیے کسی نے ٹیلی فون پر کہا کہ ایک عورت ہے اس پر کوئی جن بزرگ آتا بزرگ جن عورت پر آتا بڑا بدماش تھا وہ بزرگ جو عورتوں پر آتا ہے جن عورت پر آتا بزرگوں کو کام یہی رہ گئے عورتوں پر آ گئی کہنے لگی وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے اس پر جب جن چڑھتا ہے تو پھر وہ تقاضی کرتی ہے ناچتی ہے کودتی ہے ترنے سے اشعار پڑتی ہے وہ غیب کی خبر بتاتی ہے میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ آپ لوگ اس کے امتحان کریں کہاں کیسے غیب کی خبریں بتا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اب جب اس پر ایسا آئے گا بزرگ صاحب تو ہم آپ سے بات کرا دیں میں نے کہا ہاں میں تو پہلے سے تیار ہوں ایسے بزرگوں کا دماغ صحیح کر لیں گے نہیں ضرور بات کرا پھر کسی وقت کسی نے ٹیلیفون کیا انہیں گھر والوں نے کہ اب وہ آئی ہوئی ہے ناچ کود کر رہی ہے پا رہی ہے میں نے کہا برائے ٹیلیفون جب ٹیلیفون پر آئی تو ریسیور سے آواز جو سنائی دے رہی تھی تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ناچ بھی رہی ہے کود رہی ہے ناچ رہی ہے وزنیں پڑ رہی ہے جیسے بڑی مستی میں میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ سیدھی ہو جاؤ پہلے مجھ سے بات کرو یہ اپنے باپ میں کرتے رہے جو کچھ کر رہی ہو میں نے کہا آپ غیر کی خبریں بتاتے ہیں کہتے ہیں ہاں نے پوچھا میرے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے تو کہتی ہیں ایسے وہ ویسے بھی جوش میں تھی نا ایک بار زبان آواز اور اپنی وہ بڑی مستی میں جلدی چل مردود کہنے جیسے بیکار گھڑی تو میرے کبھی کسی بچے نے بھی نہیں پہنی اور تو مجھے بتا رہی ہے کہ میری پڑھائی میں کیا ہے ٹین منٹ ہوئی ابھی جھوٹ تھی پھر نے سکھایا دوسرا جو تمہارے ساتھ ہے اس کو دو ٹائم نے جب ڈیڈی نے سارا بتایا کہ یہ مرجوز کہہ رہی ہے میرے ہاتھ میں کیا نہیں ہے میں اس پر ہاتھ کے اوزر کا دعویٰ کر دوں تو کیا نہیں میری میرے ہاتھ میں میں نے کہا کہ تم کا اس کا ذرا سا امتحان کر لو ادھر تم منہ کر کے کچھ کام کرے اسے پوچھو تم کیا کر رہے ہو وہ بتا ہی نہیں سکے گی لاکھوں باتوں میں سے کوئی ایک اتفاق ہو جاتی ہوگی تو لوگوں نے بڑھا رہا تھا کہ بزرگ آ رہے ہیں بزرگ بھی حال بات نہیں ہوتے صحیح ہے کہ بزرگ عورت پر آ رہے ہیں اور اس کو بھی آل بات بنا رہا عوام تو عوام رہے آج کل علماء اور مشاہد کے سچے بھی سن لیجیے ایک مشہور پیر صاحب مشہور عالم مشہور مفتی تین صفات کے نام مشہور شیخ الحدیث کے لیے چاروں میں شیخ الحدیث حدیث پڑھانے والے بہت اونچے ادارے میں چار سب کے کے بیٹے نے ابا کو الو بنا لیا بیٹے نے بیٹا کہنے لگا مجھ پر جن ایک آتا ہے وہ صحابی ہے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ صحابی صحابی جن مجھ پر آتا پھر وہ صحابی جن کا کام کیا تھا کہ وہ مجمع لگا کر الوؤں کے مجمع میں کہیں پہنچ جاتے ابا بیٹا دونوں الوؤں کے مجمع میں پہنچ جاتے تو اب وہ کون مریض ہے تم میں سے کوئی مریض ہو کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو ہم بتاتے کہ وہ کسی کی بیوی بیمار ہو کسی کی فلاں بیمار ہو بیویاں ہی زیادہ بیمار ہوتی ہیں بیمار کم ہوتی ہے مجھے بھی یاد لوگوں کی بیویاں جو بہت بیمار ہوتی ہیں نا وہ بیمار زیادہ نہیں ہوتی ہیں مختار ہوتی ہیں تو کوئی بتا رہا ہے بیوی بیمار ہے کوئی فلاں کی بیوی فلاں کی بیوی تو اب یہ حضرت مولانا عبد القیم قیوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ ہیں صحابی ہیں صحابی وہ پھر جاتے ہیں اس کے گھر میں وہ خود جا رہے تھے اپنے کسی ایک کا نام کسی شاگرد کا نام بھی کچھ رکھا ہوا تھا اس کو بھیجتے تھے جاؤ وہاں دیکھ کر آؤ اس کی بیوی کو وہ پھر دیکھ کر آتا آ کر بتاتا کہ یہ یہ بیماری ہے اس کو ابا سے کہتا کہ اس کے لیے فلاں تعویذ لکھیں ابا وہ نوکر بنا رہا تھا پھر لکھتا خود بھی نہیں تھا ابا سے کہتا ابا ساتھ اس کے پیشکار بنا ہوا تھا اتنا تعویز لکھتا ہے پھر ابا پوچھتا حضرت صحابی تھے نا بیٹا صحابی بتا تھا حضرت اس کا ہدیہ کیا ہے اس تعویذ کا بتا دیں پچاس روپے چلیے ایک ایک اردو سے پچاس پچاس روپئے وصول کر کر کے معلوم نہیں ایک مجلس میں سینکڑوں روپئے دیکھتے موٹا مرغا ہے تو اس کو تین چار سو بھی بتا دیتا اس کا بھی چار سو چار سو ایک پیر اور عالم نے مجھے پیغام بھیجا کہ ایک جن صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ان کی زیارت کے لیے بہت آتے ہیں صحابی کی جو زیارت کرتا ہے وہ تابعی ہی بن جاتا ہے لوگ بہت آتے ہیں ان کا بہت فرض ہے آپ بھی تشریف لیں کسی وقت میں زیارت کر لیں میں نے سوچا کہ صحابی کا تو دماغ ساری کرنا چاہیے ویسے تو میں کہیں نہیں جاتا مگر کہ اس صحابی کا جواب کو درست کرنا ضروری ہے یہ پچاس پچاس روپے پانچ پانچ سو روپے لوگوں سے لوٹ لوٹ کر جو کر رہے ہیں تو لوگوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے وہ لوگوں کو ظلم سے بچانا ضروری ہے میں چلا گیا صحابی کے ابا میں چار صفات جو میں نے پہلے بتا دی نہیں تو اس سے ذرا ہیں پھر آخر میں مقصد تو کرنا مقصد ہے صحابی کے ابا میں چار صفات اب جس کے گھر پر وہ آئے ہوئے تھے اس میں دو بہت مشہور پیر بہت بڑے آج وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی پیسے شاید لیتے ہوں گے پھر بھی کچھ رکھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کمیشن رکھا ہوا ہوگا بات ہوئی میں پہنچا اگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت مولانا عبد القیوم رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی ہیں یہ ان کے امریکہ میں بہت سے جوانے بڑے بڑے مدرسے بان میں دینی مدارس حدیث پڑھانے کے فقہ پڑھانے کے تفسیریں پڑھانے کے کئی مدرسے ہیں امریکہ میں وہاں چلا رہے ہیں آنا جانا تو جنات کے لیے بہت ایک منٹ میں پہنچ سب کی نگرانی بھی کریں صحابی تعالیٰ سے کہا کہ بتاؤ صاحب بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے جواب تو وہ دے سکتا تھا یہ کہ بخاری امام بخاری تو ہم سے بہت بعد میں بول رہے ہیں میں تو صحابی پہلے کا امام بخاری تو تیسری صدی میں گزرے ہیں مجھے کیا معلوم نے لکھا نہیں لکھا کیا لکھا میں تو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کرنے والا ہوں اگر جواب دیتا پھر ایک بات یہ ہے کہ اتنے مدرسے جو چلا رہا ہے تو اس میں یہی کتابیں سائی بخاری دوسری حدیث کی کتابیں یہی پڑھاتی پڑھائی جاتی ہوں گی دوسری ہے کہ یہاں دوسرے محلے میں جا کر اس کی بیوی کو فلاں فلاں کی بیوی کو حدیث تو تو یہیں بھی موجود ہے یہاں جا کر جلدی سے دیکھ کر کیا آ گیا حدیث کیا مگر اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا فضل و کرم ہے میرے اللہ کا قبل و کارن ہے جہاں پہنچتا ہوں تو ان کو جواب کچھ نہیں آتا سادہ سادہ کو جواب دے رہے آتا ہی نہیں ہے وہ ان کا دیرا جواب جواب دے جاتا ہے ایسے انسانوں کو اب وہ کھانا میں نے سمجھا کہ یہ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے پھر میں نے کہا کہ سب کے جتنے پیسے ہیں سب میں سب کے واپس کراؤ حرام ہے یہ سب کو مسئلہ اگر مفتی صاحب کو بھی ان کے جو بتایا حرام ہے بالکل دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسے دے رہے اور ان کی تاہم بھی ہے لوگوں نے یہ بدگمانی بھی ہے اور ان سے والا میں آپ واپس کراؤ دوسرے پیر صاحب میں یہ کہنے لگے کہ ایسے تو بہت بدنامی اب جو آ آ گئے گئے جو مرضی آ گئی آ گئی یہ واپس کرانے میں لوگوں کو بتانے میں اور علم کی اور علماء کی بہت بدنامی ہوگی اب جو آ گئے وہ رہنے دیں ان سے میں نے تو مسئلہ بتا دیا سب کو واپس کرنا ضروری ہے اب تو جو کچھ بھی کرو بہارا مسئلہ تو یہی ہے سب کے رقم میں واپس کرو وہ پھر نہیں سمجھے دو تین روز کے بعد پھر پتا چلا کہ پھر ایسے آئے ہوئے ہیں جلسہ لگائے بیٹھے ہیں تو میں نے پیغام بھیجا کہ ان کو ان کو بھی ان کے ابا کو بھی اور وہ جو تیسرے ہیں صاحب پیر صاحب ان کو تینوں کو اوپر ڈال میرے کمرے کو اوپر بتا دیا جس سوفے پر بیٹھے تھے اس سے ایسے ہی تقریباً چھ سات فٹ کے فاصلہ پر نقشہ اوقات نماز لٹکایا ہوا تھا نقشہ اوقات نواز میں نے حضرت صحابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نقشے میں دیکھ کر یہ بتائیں کہ فلاں تاریخ میں فلاں نماز کا وقت کئے بجے تھا اس تاریخ کا اس لیے نہیں پوچھا کہ ممکن ہے پہلے سے اس نے کہیں دیکھا ہوا کہ آگے پیچھے کی کوئی تاریخ نہیں وہ بولتا ہی نہیں ارے تیرے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ ایک لمحے میں جا کر دوسرے دوسرے شہروں میں وہاں کسی کی بیوی کو دیکھ کر آتا ہے کسی کی ماں کو دیکھ کر آتا ہے اور آ کر بتا دیتا ہے تو یہ تجھے سات فٹ کے فاصلے پر تجھے یہاں نظر نہیں آتا جلدی سے بتا دے یہاں سے بہت کام ہے کام دیا کام کرنا اس کا ابا وہ پھر کہیں کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے صحابی کی تعمیر کر دی اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اب یہاں نہیں آؤں گا صحابی روح سے چلے جائیں ناراض ہو گئے صحابی رضی اللہ حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی پاکستان سے فرار ہو دوبارہ آئے ایک جگہ پر ایک لڑکی پر جنگ چڑھ گیا مفتی بھی ہیں یا بعد میں مفتی بن گیا سنا ابھی چندر جو سنا کوئی ان کو مفتی صاحب کہہ رہا تھا بن گئے ہوں گے پیر بھی مشہور پیر اور ایک بہت بڑے جامعہ کے محتمین بھی کتنی صفات ہے جن کی وادی ان کا علاج کرنے کے لیے جن کو بھگانے کے لیے جو آئے ان میں وہ پہلی چار صفات جو بتائے تھے شاپ الحبیب بھی پیر بھی بڑے مشہور عالم بھی مشہور مفتی بھی ان کا علاج کرنے آئے صاحب بخاری پڑھاتے ہوئے وہ چھوڑ کر جن بنانے کے لیے آ رہے ہیں پوری رات پڑھتے رہے تو دوسری بہن کو بھی پکڑ دیا دوسری رات اور پڑھتے رہے تو ایک بھائی کو پکڑ دیا پھر دوسرے کو تیسرے کو اب صحیح آدمی تین بھائی دو بہنیں تھی یا تین بہنیں دو بھائی مجموعہ پانچ پانچوں پر جنات سوار ہو گئے پانچوں پر بڑا مزہ تھا چل رہے ہیں کود رہے ہیں یہ انہوں نے تعویز لگا لگا کر سارے دروازے بھی روشن دان بھی کھڑکیاں بھی یہ دروازے پر جو کی لگا لگا کر تاکہ روشن دان سے نہ جائے اس جن نہ آ جائے اس میں بھی اور فرش میں بھی کھود کھود کر فرش میں بھی دبا ہوئی ہے وہ جن نے یہ کہا کہ ایک عورت بھیجتی ہے ہمیں ایک عورت بھیجتی ہے ایک عامر کے ذریعہ اس عورت کا نام بھی بتا رہا فلاں عورت ہے فلاں عامر کے پاس جاتی ہے وہ بھیجتا وہ کہتے ہیں اس کو بالکل جان سے مارتا اس لڑکی کو جان سے مار ڈالو دو ختم کر دو ویسے تو میں کہیں جاتا نہیں خاص طور پر ایسی خرافات دن جن میں نکالنے کے لیے مگر وہ جن کی بہو تھی ان کا اوپر سے ہمارے حضرت پر اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق تھا تو انہوں نے بہت پریشان ہو کر مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ کہیں نہیں جاتے مگر کیا کریں میری خاطر آپ کر لیں چلو گا دیکھتے ہیں چلے گئے کمرے میں قدم رکھا تو وہ پانچوں کے پانچوں سیدھوں پہ بیٹھ گئے جو بے ہوش تھے چلا رہے تھے وہ ہمارے جانے سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ رات دن اذانے دیتے رہتے ہیں جنات کو بھگانے کے لیے پورے محلے کو پریشان کر رکھا اذانوں پر اذانے اذانوں پر اذانے میں پہنچا پانچوں پانچوں بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں تین لڑکے دو لڑکی ٹھیک ہیں میں پوچھا لگا کہ وہ ابھی ابھی ابھی ٹھیک ہو گئے جس لڑکے پر ایک جن آتا تھا وہ کہتا تھا کہ فلاں عورت بھیجتی ہے اس کو لاؤ ہم اقرار کروائیں گے کہ یہ بھیجواتی ہے اس کو ہم ساتھ لے گئے تھے یہاں سے چلو تم پر مقدمہ ہے دیکھتے ہیں جن ہم سے اقرار کروائے گئے اب اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ تمہاری جو مدعا رہا ہے جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کو لاؤ اقرار کروائیں گے نہیں اقرار کرے گی تو اس کو گردن سے پکڑیں گے تو ہم لے آئے ہیں وہ کہتا ہے نہیں وہ لڑکا کہتا ہے نہیں جیسے اگر مفتی صاحب کے آنے کی خبر چلی تو وہ جتنے ہمارے جاتے سب بھاگ ارے ہم بھائی اتنی دور سے اس عورت کو ساتھ لو پر دعویٰ تھا ایک تو ساس پر لڑکی کی ساس پر دعویٰ تھا کہ یہ بھجواتی ہے خدا عورت کے ذریعہ خدا حامل کے پاس تو ساس صاحب کو بھی ساتھ لے گئے تھے اور جس عورت کی مار اس کو بھی لے گئے تھے ارے اب ہم اتنی دور سے آئے محنت کر کے ان کو دیں کو پکڑ کر کے ہمارے سامنے وہ اب بھاگ گئے نہیں آئیں گے بلاؤ ان کو اوپر کے منزل میں تھے جو کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اب آگے دیتا ہے آ جاؤ آ جاؤ اب یہ مقدمہ آ گیا تھوڑی دیر ایسے اب آگے دے گا پھر کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے ان کے فرش میں سے تعویذ نکلوائے کھڑکیوں سے راشن دانوں سے سب اتروائے وہ بالکل ٹھیک یہ کیوں بتا رہا ہوں ایک ہدایت کی بات ہدایت کی بات آخر میں بتاؤں گا اس کا انتظار کریں ایک بار ٹھپا جا رہے تھے ایک تانے دار کی گاڑی تھی وہ گاڑی خود چلا رہے تھے نہیں جا تو رہے تھے حیدرآباد زمانے میں جو سپر ہائی وے نہیں بنا تھا تو ادھر سے ہٹا کے راستے ہٹا پہنچنے سے پہلے شیٹ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ہٹا میں ایک آمی ہے آمی لنگوٹے باغ جہاں کہیں میں لنگوٹے باغ ہوں تو ان سے بڑا دیا حامل ہوتا یہاں ایک حامل ہے کہ نعت اس کے تابع ہیں وہ عجیب عجیب کرتا کرتب دکھاتا ہے بہت عجیب بیٹھے بیٹھے وہ جنات کو حکم دیتا ہے فلان چیز لاؤ تو سب کے سامنے جنات حاضر کر دیتے مٹھائی لا وہ چیز لاؤ وہ چیز فوراً پہنچ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے برتن اٹھا کر لے جاؤ جاؤ یا یہ چیز لے وہ فوراً میں جاتی ہے ایسے ایسے چیزیں دکھاتا مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دیکھیں گے اس کے میں نے کہا کہ ایسے واحد لوگوں سے ملنے کی مجھے نہیں ہے میں نہیں دیکھوں گا اس نے اپنی طرف سے ہوشیاری کی کھٹا میں پہنچ کر اس کے مکان کے سامنے گاڑی روکی اور کہنے لگے اب تو پہنچ گئے تو میں نے کہا چلیے پہنچ گئے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو بلایا دکھاؤ حالانکہ وہ تو مجھ سے مجھے جانتا تھا جانتا نہیں تھا تو اس نے یہ کہا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جنات یہ کہہ گئے ہیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو اس نے بہت کہا پھر میں نے بھی کہا کہ بلا لو کیا ہے کہ میں ان کو ان کو پھکائی تھوڑا ہی لگاؤں گا بلا لو ذرا دیکھ لیں اس نے کہا وہ اتنی دور بھاگ گئے ہیں اتنی دور بھاگ گئے ہیں کہ میں اگر ان کو پکاروں گا بلاؤں گا تو میری آواز بھی وہاں نہیں پہنچے گی جب تک آپ ہیں وہ نہیں آئیں گے کافی دیر اللہ ٹھہرے کہتے رہے مگر بل اور سنیے بہت مدت کا ذکر ہے جبکہ میری عمر تقریباً ایسے سمجھیں کہ پچیس سال کے لگ بھگ ہوگی میں شروع سے ہی ایسا ہوں جتنا بھی بات کی سب کی کے لگا کر رہتا ہوں سے میرے اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے تو فرمایا کرنا لگا لیجیے ابھی تقریباً پچیس سال کی عمر تھی زیادہ سے زیادہ شاید اس سے بھی کم بیس پچیس کے درمیان تو یہی شہر یہاں کا حیدرآباد ہے اس میں جا رہا تھا تو ایک میدان میں میلہ لگائے ہوئے ہیں حامل معمول کبھی بات سنی حامل معمول کی ایک کو لٹا لیتے ہیں اوپر کپڑا وغیرہ دے کر تو دوسرا پھر اس خبریں پوچھتا تو وہ میلہ لگا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا وہ پوچھ رہا ہے اس سے معمول کے اوپر کپڑا کپڑا ڈالا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے جیسے مردہ اسے پوچھ رہا وہ جو بس آ رہی ہے اس کا نمبر کیا نمبر بتا رہا ہے اپنا پھر وہ تعویز بھی بیچ رہا ہے یہ بھی کہ فلاں کو کیا بیماری فلاں کو کیا ہے تعویذ تعویذ کی اتنے اس کی اتنے سے جب اس نے تعویذ بیچنے شروع کیے تماشا دکھا کر وہ بھاگا مداری بھاگنے کو تھا پیسے ویسے لوگوں سے بطور کر اپنے کرتب دکھا کر میں نے سمجھا کہ اب تو اس کو پکڑنا چاہیے یہ لوگوں سے حرام رکھنے لے کر بھاگ رہا لوگ بھی سارے بے وقوف ہیں پیچھے بے وقوف بہت لگ جاتے ہیں بھاگنے سے پہلے پکڑنا چاہیے میں نے اپنی گھڑی ہاں، ایک گھنٹہ دو گھنٹے آگے یا پیچھے کر لی گھر آگے پیچھے کر لی اب گا ایسے بتاؤ کہ میری گھڑی پر کیا وقت ہوا صحیح وقت اگر رہتا تو شاید وہ کچھ اندازے سے بتا ہی دیتا تو کو <laughs> آگے پیچھے کر کے بتاؤ ایسے کیا وقت ہے میری گھڑی پر تو وہ عامر جلدی سے بھاگا میرا بازو پکڑا دیکھنے میں نے کہا تجھے دیکھنے نہیں دوں گا ایسے بتایا وہ نہیں بتا سکا میں نے سب لوگوں سے کہہ دیا وہ بالکل میں اس کے پیچھے پڑ گئے ہمارے پیسے بادل کو اس کو دیکھنے اس لیے نہیں دیا کہ ہاں بن معمول کا آپس میں طریقہ ہوتا ہے جو بات اس کی نظر میں آتی ہے وہ مریضوں کا ہے تمہوں نے کاٹ دی اس کو بھی دیکھنے نہیں دیا وہ اگر علمی غائب ہے تو ایسے بتاؤ تم کیوں دیکھتے ہو گھڑی ایسے کہو تمہاری گھڑی پر وقت کیا بتاؤ اور سنیے یہاں ایک طالب اور گئے بنگلہ دیش کے حکومت سے زیادہ فرق کرنا پڑے گا مجھے کہہ رہے تھے حضرت ظفر رحم اللہ تعالیٰ انگوٹھی دیا جی کرتے تھے آشے کے لیے وہ پنڈو اللہ وار میں پڑھتے تھے کہتے جن سوار ہو گیا جن یہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جاؤ اور وہاں ہارمونی بھی بنو اس کے ساتھ ساتھ معلوم نہیں آئیں گے آئیں گے یہ بھی کچھ کرو پھر میری بہن سے شادی کرو پھر میری بہن سے شادی کرو جن کا یہ مطالبہ مولانا نے انگوٹھی دی اور کے لیے انگوٹھی دیا کرتے تھے تو اس نے بہت گستافی سے انگوٹھی پھینک کیا لے جاؤ اپنی انگوٹھی سب زبردست دن دن ایسا زبردست ان کے جاننے والے کوئی بنگلہ دیش کے یہاں صاحب ہے کوئی مولوی صاحب تھے تو جاتے جاتے وہ جہاں بھی آگے ان سے ملنے کے لیے مجھے بتایا لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ایسا قصہ ہے دو آدمی کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بطور صاحب خود بھی اور جس کو لے جا رہے وہ اس کی حفاظت کے لیے دوسرا آدمی بھی دو آدمی جا رہے تھے قرض لے لیا وہاں سے مدرسے سے وہاں جا کر واپس کریں گے تو میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ مدرسے سے قرض لے جائیے پیسے اور حضرت مولانا کی شان میں گستاخی بھی کرے اور پھر اللہ اس کو یہاں بھی بھیج دے اسپتال میں اور پھر یہ بغیر آپریشن کے ویسے ہی چلا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر کمرے تھے آج جی ایک کمرہ اس میں تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے میں یہاں مسجد میں کچھ کام کر رہا تھا تو ادھر اس نے کوئی وہ یہاں جیسے زور زور سے چلا چلا کر کچھ کر رہی تھی اس نے بھی وہاں پہ شروع کر دیا کچھ بہت کود رہا ہے مستی سے اور کچھ شیر کر رہا ہے میں نے پوچھا رہے دیکھو کیا ہو گیا کہتے وہ اسی کو جم چڑھ گیا بہت اچھا ہوا میں وہاں گیا وہ جیسے کمرے کے دروازے میں پہنچا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر لال لال آنکھیں نکال کر اور ایسے چہرہ کے میری طرف ایسے میں نے کہا ماشاء اللہ میں نے جب زور سے تنازع چہرہ تو صرف تو آگے کیا ہوتا ہے ایسے کر کے ایک جڑ لگا زناتے تھا بنی ہے کہ چار پائی پریڈ تھی چار پائی گرا کر کے تو اور کچھ مرا جاتا چار پائی پر گرا اور بے ہوش اس کو بلا رہے ہیں بالکل بے ہوش سمجھے جان مر گیا کب وقت کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ ہاتھوں کو ٹاؤن سے آیا تھا ابھی جا رہا ہوں نیو ٹاؤن سے آیا تھا جا رہا ہوں تب تک کبھی نہیں آئے گا نہیں پھر کبھی نہیں آئے گا چار نمبر دوسری کیا کیا سنا اور سنیے ہر قصے میں یاد رکھیں کہ آخر میں ایک ہدایت ہے ہدایت اس کے لیے سارا وقت یہ لے رہا ہوا ایران میں کسی پر جیل چڑھ گیا وہاں ایک میرے شاگرد ہیں مولانا طالب صاحب تہواری آدمی ہے ان سے کہنے لگے کہ چلیں جن اتارنے کے لیے ہمارے گھر چلو اس نے کہا میں تو نہیں جانتا وہ کہنے لگی کہ پاکستان سے پھر کیا کر پڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس میں جن اتارنے کا سمپرا جاتا ہے وہ بچارے بہت مجبور ہوئے چلے گئے وہاں جا کر میرا نام بتایا کہ میں اس کا شاگرد ہوں جیسے میرا نام بتایا تو وہ جن گھر والوں پر بہت سخت ناراض ہو بہت برہم تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہے کہ ایسے مولوی صاحب کو بلا رہے ہو کہ جس کا تعلق بلا دیا کر پہلے کیوں نہیں بتایا بس یہ کہا صاحب اور سنیے یہیں میں ایک مفتی صاحب رہتے تھے بزرگ بہت محمد تھے بڑی عمر کے اللہ تعالیٰ ان کی انہوں نے ٹیلی فون میری نواسی پر جن چڑھا ہوا ہے تو میری خاطر آ جائیں بوڑھے تھے بہت محمد حالم تھے ویسے تو مجھے معلوم ہے آپ کہیں نہیں جاتے میری خاطر مہربانی کیجیے تو میں نے کہا پہلے تو فون پڑی ہی اس کے خبر لڑکی کو فون پکڑا جلدی جلدی نے اس کو کہا کہ بتاؤ کیا آئے ہو بس وہ سلیمان علیہ السلام کی قسم سلیمان اور پھر کبھی نہیں آؤں گا سلیمان تو کرتے چیرتے چیرتے بھاگ گیا میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ قسم تو صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کی قسم کیوں اٹھاتے ہو اس نے تو بات سنی نہیں بس وہ چیختے چیخ بس بچ گیا گیا بچ گیا بس پھر کبھی اور قصہ ایک مولوی صاحب کے وہ میرے شاگرد ہیں ان کے بھائی کو آسیب نے پکڑ بڑے بڑے تیروں کے پاس بڑی بڑی خان میں گئے اور ان لوگوں نے بجلی کے جھٹکے بھی لگا بجلی کے جھٹکے آسیب کو اتارنے کے پھر بھی نہیں اترا پھر یہاں کراچی میں بتایا کہ قبرستان ہے اس میں جو لنگوٹے ہے وہ جنداب کو زنجیروں سے درختوں کے ساتھ لٹکا دیتا ہے وہاں بڑے بڑے درخت ہیں ان کے ساتھ موٹے موٹے زنجیر لٹکے ہوئے ہیں قبرستان میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ چنے میوا شاہ میں یہ کہاں ہے آپ کراچی میں رہتے ہیں جو بھی دیکھتے ہو زنجیر لٹکے ہوئے ہیں درختوں میں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایک زنجیر سے معلوم نہیں کتنے کتنے سو جن جکڑے ہوئے ہیں جو جن والا جاتا ہے تو اس کو زنجیر پہ لٹ دیتا ہے اس کے پاس لے گا اس نے کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے بھائی کو الٹا کر کے لٹ دیا زمین اور آسمان کے درمیان میں اڑتا ٹانگ اوپر سر نیچے اور کوئی کہیں کسی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وہ اٹکا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا بیچ میں بابلا کو دیکھ رہے ان کے بھائی عالم تھے میرے شاگرد سے بھائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے الٹا کر کے لڑتا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا جن نکال کر ہم نے بس وہ ایک زنجیر سے باندھ دیا جاؤ ٹھیک ہو گیا تو جہاں جہاں ان کی رہائش تھی کہیں وہ وہاں پہنچے تو وہ وہ جنی یا تھی کہتی میں خاران کی بادشاہ ہوں خاران کی بادشاہ ہوں وہ جنیا کہہ رہی تھی وہ پھر آ گئی یہ پھر گیا امت شاہ کے پاس تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ دراصل ہمارے جن جو ہیں وہ بکرے مانگتے ہیں معلوم نہیں ایک یا دو بکرے بھی دیے اب کہتے ہیں اس کو یہ ہمارے جنات بالکل جان سے مار ڈالیں گے وہ پھر جو جنات جنات نے نے اس کو کہتے ہیں پکڑا دوسرے ختم کرنے والوں نے تو یہ چلانے لگی ارے میری فوج کہاں گئی یہ بادشاہ تھی نا ارے میری فوج کہاں گئی مجھے یہ مار رہے ہیں فوج کہاں گئی مجھے کوئی بچانے والا آج نہیں ہے کدھر گئی فوج ایسے کرتے کرتے جیسے مرتے مرتے مرتے مرتے مرتے لنگوٹا باعث نے کہا اب اس کی جنیا جو ہے نا وہ مر گئی بالکل ختم ہو گئی ہے مطمئن ہو جاتا وہ اپنے راج کا وہ پہرا گئے آدمی تھا مولوی بھی تھا شاگرد بھی میرا تھا لنگوٹے باغ سے کہا کہ جتنے میرے مجھ سے پیسے ویسے لیے ہیں وہ بھی اور قیمت بھی فوراً واپس کرو ورنہ میرے قوم کے لوگ یہاں کراچی میں بہت ہیں تیرے سب درخت آج ہی کٹوا دوں تو سارے درخت بھی کٹوا دوں گا اخبار میں اعلان بھی کروں گا کہ یہ بہت مکار ہے پیسے نکالو سارے پیسے ویسے اسے واپس دیں گے کراچی کا ہوتا وہ تو ڈرتا کہ جس کے ایک ایک زنجیر کے ساتھ اتنے ہزاروں ہزاروں جن ہیں اگر میں نے کچھ کہا تو یہ تو مجھے ہی مروا دے گا تو حرام ہی تھا پیسے واپس لے لیے اس کے بعد کہا کہ یہ جنیا یہ کہتی ہے میرا نام لے کر بتا وہ تیرا جو استاد ہے نا وہ اس سے تعویر لے لو اگر مجھے بتانا چاہتے ہو تو صرف ایک صورت ہے اور کوئی صورت نہیں تم نے تجربہ کر لیا ہر جگہ پھرتے پھرتے سب تجربے کر لیے تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں اگر مجھے بڑھانا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اس سے تعبیر وہ وہ پھر یہاں دے آئے اس کو یہاں سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کہاں پر آپ کہاں اچھا، اچھا، اچھا، پر نہیں اور تو جی کیا ہو رہا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے تو ڈر لگتا ہے تو بھاگ کیوں نہیں جاتا جب پر دودھ بھاگ گیا چھوڑ گیا اور سن لیجیے پنجاب میں ایک جگہ سے خط آیا کہ یہاں ہمارے لڑکے پر جن چڑھا ہوا ہے بڑے بڑے بڑے بڑے عامر لنگوٹے وہ کسی کے قابو آتا ہی نہیں ہے تو مجھے خط لکھا کہ آپ تعویذ بھیج دیں تو میں نے تعویذ کی بجائے جن کو خط دیکھا تعویذ نہیں بھیجا کو خط لکھا اسے دیکھا کہ ٹھیک ہو جا اور کی بادشاہ جو خاران کی بادشاہ وہی جس کا سلسلہ یا پہلے اس سے جو ابھی بتا اس کا حال تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تو آپس میں ملتے جلتے ہیں نا تو یہ معلوم ہی ہوگا اس کا کیا حال ہونے لگا تھا اور اگر معلوم نہیں تو معلوم کر لے ایک وجہ ورنہ کر ہے تو وہ فاران کی جو شہزادی کہہ رہے تھے یہ بادشاہ کہہ رہے تھے اس سے نادم کر کے بنے گا کیا اس نے خط پڑا اور جو ابھی جا رہے چلا گیا اور قصہ یاد آ گیا اب آخر میں ہدایت کی بات بتاؤں گا یہ قصے سے بات پکی کرنے کے لیے بات تو آخر میں بتاؤں گا اللہ یار میں میرا چھوٹا لڑکا فلیح وہ وہاں استاد تھا وہاں ایک لڑکے پر گرنا آ گیا اصل مانا معلوم صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں آئے ہو پکڑا ہوا اس لڑکے کو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خلیق سے کرنا چاہتا ہوں میرے لڑکے سے کہا کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو میں تلاش کرتا ہوں کہ اچھا سا تعداد مل جائے پھرتے پھر آتے تو یہ خلیق جو ہے یہ لڑکا وہ بہتر نظر آیا مجھے اس کو میں نے منتخب کر لیا اس سے شادی کرے یہ اس کا دوست ہے خلیق کا اس کو سمجھایا کہ شادی کر لے بس تو ہم چھوڑیں گے ویسے نہیں چھوڑیں گے تو مولانا نے فرمایا کہ ارے بابا تو تجھے بنانا ہے کو پکڑا ہوا اس کو براہ راست اس کو کیوں نہیں پکڑتے اس کو پکڑو کہ شادی کرے اس کو کیوں پکڑا اس نے بتایا کہ دو وجہ ہیں دو وجہ ایک تو یہ کہ اس کو تم بناس بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تکلیف نہ ایسے آسانی سے کام ہو جائے جس کو باداب بنا رہے اس کی تکلیف نہ ہو تو اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے ابا نے طبیعت کے ابا نے ہمارے ایک بھائی کو تماچا لگایا تھا وہ ایسا لگا تھا جیسے پتھر لگتا ہے اسے وہ بے ہوش ہو گیا تھا تو کی پوری قوم پوری دنیا میں اس تناقے سے ایسا ڈرتی ہے کہ یہ خلیق کو پکڑے گی اس کے جو جب ہے پھر کیا ہوگا اس لیے اس پہ نہیں پکڑے تناقے گھر پوری جنات کی پوری دنیا میں مجبور حکیم اختر صاحب نے اس کا نام رکھ دیا تماکے کا نام رکھ دیا تھا کرا ناتی تماچا کرا ناتی ان کا کہنا ہے کہ تنازع تو بازا اس کونے میں پورے بار کے مکان میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے آباد پورے پھیل لگا بھی مزے دار تھا نا آگے تو وہ کیا ہوا کرانا آپ نے تنازع نار رشید میں بہت سے واقعات ہیں تو اب ہدایت کی بات اس کی تنقید میں بھی ایک تھوڑا سا قصہ سن لیں تین چار روز کی بات ہے فون پر کسی نے کہا ایک پیر صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیر صاحب نے ہماری بچی کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے بچی کو نظر لگ گئی پھر وہ ساری مرچیں پڑھ کر بھی ان کو معلوم نے کیا کیا پھر جبایا پھر اس سے نظر اتر گئی تو جو صاحب بات کر رہے تھے وہ لوگ ان کو بھی ترویج دے رہے تھے کہ تمہارے بھی بچے کو نظر لگ گئی ہے تو تم بھی کچھ ایسے ویسے کرو پاری مرچیں پڑھا لو ان سے پیر صاحب سے میں نے ان کو جواب میں یہ کہا جو رشتہ جو ساتھ میں آتا ہے اس پر صرف اللہ کی نظر رہتی ہے کسی دوسرے کی نظر نہیں بڑی فون پر جو پوچھ رہا تھا اس کا دکھتا سے تعلق ہے یہاں تعلق ہے میں نے کہا جو تار میں تعلق رکھتا ہے دارمتا سے اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی اس لیے تمہیں مرچی مرچی جبانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کرو ٹھیک ہے یہ میں نے ان کو جواب دیا پھر ایک بات ان کو سمجھائی بات میں وہ یہ ہے ہدایت بات کی بات اب سمجھانے لگا وہ یہ کہ پیروں کی قسمیں دو ہیں ایک وہ جو اردنی کام نہیں کرتے صحابی ہیں صحابی بیٹھے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ پھانسا جائے بے دینی سے بچانے کے لیے دین کی طرف لانے کے لیے جو طریقے جیسے بھی ہو سکتے ہوں استعمال کر لیں ہنس جائیں گے کسی کو تعویذ دے دیا کسی کو کالی مرچیں دے دی کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو پڑھنے کو بتا دیا زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جب زیادہ زیادہ لوگ آ جائیں گے پھر دین کی باتیں بھی کچھ سنتے رہیں گے آہستہ آہستہ دین میں ترقی ہو جائے گی ایک قسم کے پیر حضرات تو یہ ہیں دوسرے وہ ہیں جن سے اللہ تعالی علمی خدمات بہت زیادہ لے رہے ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں عوام کو اس طریقے سے کالی مرچیں دے دے کر اور اسلام کو تعویذ دے دے کر اور یہ پڑھ دو یہ پڑھ دو یہ کر کے ان کو جمع کرنا اور ان کو <coughs> صحیح راستے پر لانا کرنا تو کچھ بھی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے رہے ہیں ان سے ان ان کو اتنی فرصت نہیں ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کا حکم ہے پکے لوگ لوگ پکے لوگ یہ جو کچے کچے ہیں نا کچے عقیدے والے کچے کچے کاری مرچیں پڑنے سے ٹھیک ہو جائے گا اور تعویذ لینے سے ٹھیک ہو جائے گا پانی پینے سے ٹھیک ہو جائے گا یہ جو کچے کچے لوگ ہیں وہ تو چھوڑ دو ان پیروں کے لیے وہ ان کو بتاتے رہے ان کو فرصت بھی ہے تم لوگ پکے لوگ پکے جو یہاں آ کر بلکہ آنے سے پہلے پکے ہو کر آئے پکے ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لے تو دنیا کا کوئی جن کوئی آسیک کوئی نظر کوئی سر کوئی جادو کوئی سیف لی اس پر کوئی کچھ اثر نہیں کر سکتا جس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے یہاں وہی آئے بس وہی دوسرے کا میں نے کہا وہ اگر تم لوگ تم لوگ ابھی کچے پکے ہو تو ٹھیک ہے مرچی مرضی والوں کے پاس چلے جاؤ اب یہاں جو ہے وہ تو پکا یا کچھ نہیں کریں گے ہم دعا کریں گے بس آپ کچھ تو یہ میں نے کہا تھا نا آپ کرنے کے کی بات باپ کی بات یہ ہے یہاں جو آئے وہ اتنا پکا ہو کر آئے ساری دنیا کہتے رہے تو اس پر نظر ہو گئی اتنی مرچیں جلا دو اتنی مرچیں جلا دو اتنے وہ پتی پتیلے جلا دو اور یہ کر دو فریتے جلا اور تو پر اتنے جن آ گئے اور اتنے ہزار آ گئے ایک ہزار تو ہم نے قابل کر دی اور ایک کا اس کے ساتھ باندھ دیے ایسے ایسے جو کچے کچے لوگ ہیں نا وہ ان پیروں کے ساتھ باندھ گئے یہاں وہی آ جو پکا ہوگا دو قصے بتا دوں ایک بزرگ غالباً حضرت مولانا عبد القدوس گنگوری قدر سسکر ہوتا ہے کسی لنگوٹا باز نے جنات سے کہا کہ ان کو لے آؤ میرے پاس مولانا کو میرے پاس لاؤ حضرت مولانا ایسے بیٹھے ہوئے تھے جنات نے کچھ ایسے ذرا اچھا نہیں کیا تو پوچھا کیا بات ہے نے کہا کہ وہ فلان جو ہمارے جو ہم حامل ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھا کر لاؤ تو کرنا چلو مردود ناراض خبی اس کو لاؤ لاؤں ارے وہ جیسے کہ دے جاتا وہ چیز کو اٹھا کر لے جو ان کا رئیس صاحب بھیج رہے ہیں اللہ بجائے اس کے ان کو بھیجا اس کو وہ کہتا رہا چیز تو رہا ارے ارے کدھر ان کو لگ نہیں تجھے بھیجا ہمیں ایسے ایسے عالم نے حکم دے دیا اب تجھے لے جا کر چھوڑیں گے بات سمجھ میں آئی اب اور کچھ سر بھی سن لیجیے جلدی جلدی سنا دوں گا پھر ختم ہو رہا ایک حامل نے کسی جن کو جلا دیا تھا جن کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو کچھ سیکھو اور انتخاب لو ہر ابا کو اس نے جلایا اس عامر سے انتقام لو تو بیٹا بہت کچھ سیکھتا رہا سیکھتا رہا کوئی وہ سار وغیرہ کرنے ورنے کے فن سیکھتا رہا کئی سال اپنی اماں سے آ کر کہا کہ اما قابل ہو گیا اور میں لوں گا اما نے اس کا امتحان لیا تو وہ کہتی نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تجھے بھی جلا دے گا اور سیکھو سیکھتا رہا پھر کئی سالوں کے بعد پھر ماں نے امتحان لیا پھر اس نے ہاں اب ٹھیک اب اس کو ختم کرو اس کو جا کر کہہ دیا انہوں نے میرے ابا کو جلایا تھا اب تیری خیر نہیں ہے اور پہلے سے تجھے بتا دیتا ہوں کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں نے اچانک تجھے مار دیا پہلے سے بتا دیتا ہوں فلاں دن تک اپنا جو کرنا کر لو اس نے ہسار کھینچا لنگوٹے باد نے یہ جن نے توڑ دیا پھر اندر اور کھینچا یہ پھر اندر اور کھینچا پھر اندر آخر اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس کو نہیں روک سکتا یہ مجھے ختم کر دے گا ایک آدھ دن باقی رہ گیا مسجد میں ایک سیدھا سادہ نمازی تھا سیدھا سا نمازی ایسی مسکین سا پکا تھا پکا تھا سیدھا اس کا پکا اللہ کے ساتھ تعلق پکتا تھا تو اس لنگوٹے باز نے اس سے کہا کہ بھائی میں کل تک تو ضرور مر جاؤں گا بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں تو میری مقصد کے لیے ذرا دعا کر دیجیے اس نے کہا کہ کیسے مر جائے گا تو کیسے پتا چلا سر سارا پیسہ بتایا اس نے یہ کہا کہ اچھا جب وہ جن آئے تمہارے پاس مارنے کے لیے تو میرا نام لے دینا کہ اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو جن آیا تو اس نے بتایا کہ وہ فلاں شاہ جو کہہ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ چھوڑ دو تو جن نے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو تو نے تجربہ کر لیا کب تیرے بچنے کی دنیا میں کوئی صورت نہیں تھی مگر وہ اللہ کا بندہ جس نے کہہ دیا وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ ہم اس کی بات رد نہیں کر سکتے چھوڑ دیا بس گولڈے دن کرتے کرتے کرتے کرتے اور ایک سیدھا سادہ نمازی اللہ کا بندہ جس نے نہ کچھ اس سے سیکھا نہ پڑا نہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس نے اتنی کہ بعد پھر لوٹا دوں کہیں اپنے جاننے والوں میں سے ادھر سے شروع کرتا ہوں ادھر سے اپنے جاننے والوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ تجھے نظر لگ گئی اتروا دو کوئی یہ کہے کہ تجھ پر آسیب آ گیا وہ فلاں سے تعمیر دے دو کوئی یہ کہے کہ تجھ پر سیپلی ہو گیا تیرا دروازہ بند کر دیا اور کر لو چاول پڑوا لو اور تعلیم پڑوا لو اور ایسے ایسے کوئی کسی کو مشورہ دے اس کو جواب نہیں دیا کرو کہ جو میں پہنچ جاتا ہے اس پر اللہ کی نظر ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی اور جو ابھی ایسا کچا بچہ ہے کچا تھپکا وہ یہاں آئے ہی نہیں وہ یہاں نہ آ کر یہاں وہی آیا کر جو پکا ہو جائے اور ایک بات اور سن لیجیے رات ڈاکٹر آسن صاحب سے بات ہو رہی تھی فون پر مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہ صاحب باتیں ڈاکٹر کا ان سے فون پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اگر ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر عبد الحری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کو یوں دعا کرنا چاہیے فرماتے تھے میں بھی یوں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن مریضوں کے مقدر میں شفا تو نے لکھ دی ہے تو میرے پاس صرف انہیں مریضوں کو بھیجا تھا مریضوں کا جرمنٹ آتا رہے شور ہوتا رہے صحت کسی کو نہ ہو تو واپس جائے تو ان کو وقت بھی جائے ان کو بھی تکلیف ہمارا وقت بھی جائے یا اللہ میرے پاس صرف ان مریضوں کو بھیج جن کے لیے استفاع ہوتا پڑا دوسروں کو مت بھیج کہیں اور بھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں اپنے لیے اچھا ہو گیا آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بتا دیا تو میں نے اب اپنے لیے یہ دعا شروع کر دی یا اللہ تیرے علم میں جن کو دین کا فائدہ دل کی شفا متدر ہے وہ یہاں جا بات تیرے ہو یہاں وہی رہے جو سیدھے سادھے اللہ کے بندے بنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو جائے کہ دنیا بھر کی طاقتیں اللہ کی قدرت کے سامنے ایک نظر آنے لگے ایک کچھ نظر نہ آئے بس ایک نظر اللہ پر رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنا ایسا تھا اللہ کا تھا کہ بات کی بات سمجھ گئے ہاں، اللہ تعالیٰ سمجھ ہوتا فرمائے دلوں میں ہوتا ہوں یہاں سے پھر کچھ کہہ دے گا پھر بچے کو نظر لگ گئی اتنا کل جو بیان ہوا تھا اس سے متعلق ایک دو باتیں حضرت حکیم سرو کی طرف منسوب ہے کتاب قرآنی اس بارے میں ایک بات تو یہ کہ حضرت نے وہ خود نہیں لکھی کسی خادم سے فرما دیا جمع کر دو دوسری بات کہ پہلی بار حضرت قدس سیرو کی حیات میں جب یہ کتاب چھپی ہے اس پر خود حضرت قدس سیرو کی طرف سے شروع میں ایک ہدایت تھی وہ ہدایت یہ کہ لوگ تعویل گنڈوں کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے مبت اور مشرق لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں انہیں ٹوٹ کے کرتے کراتے ہیں اپنا دین برباد کر بیٹھتے ہیں ان کے دین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے لکھ دیا جائے تاکہ ان کا دین محفوظ رہے کرنا ہی ہو تو اس سے لکھ لیا کریں کر لیا کریں یہ ہدایت لکھوائی تھی اب وہ کتاب بعد میں ہزاروں بار چھپی ہوگی ہو سکتا ہے کہ بعد والوں نے وہ ہدایت اڑا دی ہو یا باقی ہو کچھ معلوم نہیں کل یہ بات بتائی تھی کہ پیروں کی ایک قسم کو کچے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے کچے لوگوں کو قرآن بھی اسی میں داخل ہے اسی مقصد کے لیے لکھوائی گئی ہے شروع میں ہدایت اس کے لکھی ہوئی تھی جن کا ایمان پہلے سے بھاگنے کو تیار ہے ان کے ایمان کی حفاظت کرو کچے کچے لوگ ہیں ذرا تھوڑا بہت اس میں سے لکھ دیا کرو یا بتا دیا کرو تاکہ ان کا ایمان بن جائے وہی جو کل بتایا تھا کہ بات پیر جو ہوتے ہیں وہ کچے لوگوں کو جوڑنے اگر تو حکیم علما قدس سسرو کہ ہاں یہ کام نہیں ہوتا تھا بلکہ کبھی کوئی تعویذ مانگتا تو فرما دیتے مجھے اس فن میں کوئی مہارت نہیں ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت کسی کو دے دیا ویسے کتاب لکھوا دی بچوں کی ہکاوت کے لیے خود یہ کام وہاں نہیں ہوتا تھا بہت کم شاد و نادر ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری ہے کہ جو علماء حضرات گروں کی وہ قسم جو پکوں کو بتاتے ہیں کچوں کو جوڑ نہیں جوڑتے کچوں کو جمع کرنا وہ اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہیں اور ناجائز ہے بھی ان پر وقت ضائع نہ کریں جو حضرات صرف پکے لوگوں پر کام کرتے ہیں عام لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے ان کو نہیں جوڑتے بلکہ کچھ جوڑ پیدا بھی کرنا چاہے تو جڑنے ہی نہیں دیتے تو ان کے بارے میں ایک شوبھا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ عوام سے کٹے رہتے ہیں عام مسلمانوں سے کٹے رہتے ہیں حالانکہ عوام کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے عوام سے گھل مل کر رہنا چاہیے عوام کے فائدے کے لیے تو یہ اپنے الگ الگ ہی ترک دنیا ترک کے دنیا کیے رہتے ہیں کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے علماء جن سے اللہ تعالیٰ دین کے اونچے کام لے رہے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جو خدمات لے رہے ہیں وہ عوام ہی کی خدمات ہوتی ہے خدمات عوام ہی کی ہوتی ہے شریعت کے قواعد اللہ تعالیٰ کے قوانین ان کی حفاظت ان کی تشریح اور تعریف ان کی قانونوں کی تفصیل اور دین اسلام پر آنے والے فتنے ان فتنوں کی یورش اور حملوں سے دین اسلام کی حفاظت کی کوشش کرنا اس پر تقریر تحریر اور مختلف طریقوں سے دفاع کرنا ہر فتنے کی وقت سرکوبی کرنا اور کہیں بندہ چلانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی چلانا یہ دو خدمتیں اللہ تعالی علماء سے لے رہے ہیں خود سوچئے ان دونوں خدموں کا تعلق دونوں خدمتوں کا تعلق کیا عوام سے نہیں ہے ہر مسلمانوں سے تو تعلق ہے اللہ کے نازل فرمودہ قوانین ہی محفوظ نہ رہیں ان کی تشریح اور توضیح ختم ہو جائے دشمنوں کے حملوں سے دین محفوظ نہ رہ سکے تو پھر یہ مسلمان کہاں رہیں گے ان کا تعلق بھی عوام ہی سے ہے بتاگر دیکھنے میں یہ حضرات الگ تھلگ ہیں مگر خدمت عوام ہی کی کر رہے ہیں انہی کے کام کر رہے ہیں اور بہت بلند کام کر رہے ہیں تعبل گنڈوں اور کالی مرچوں سے جوڑنے والے وہ جیسے جوڑ پیدا کرتے ہیں رام کی خدمت کرتے ہیں تو یہ حضرات جو ہیں دین کے قوانین کی حفاظت یا رام کی خدمت ان کی بنسبت ہزاروں لاکھوں دارہ زیادہ بڑھ جاتی اس کی ایک مثال سمجھ رہے ہیں جیسے کہ سلطان ہو سلطان وقت بادشاہ عوام سے اس کا رابطہ تو نہیں ہوتا آپ لوگ جا سکتے ہیں کہ مل سکتے ہیں عوام سے رابطہ نہیں ہوتا اس کے روابط خواص سے ہوتے ہیں مگر اگر وقت کا بادشاہ نہ ہو تو دنیا کا نظام برہم برہم ہو جائے چھوٹے سے بڑے تک سب کا عوام کی خدمت اتنی کر رہا ہے کہ عوام سے جڑنے والے اتنی نہیں کر پاتے دوسری مثال ہے بہت بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا ڈاکٹر جو ڈاکٹری کے اصول پر غور و فکر کرتا رہتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق کون کون سی دبائیں قابل ترک ہیں کون کون سی دبائیں داخل کرنا چاہیے کن کن دباؤں کے نقصان ظاہر ہو رہے ہیں کن کن دباؤں کے فائدے ظاہر ہو رہے ہیں تحقیقاتی کام کرتا ہے اس فن پر جرافی کے نئے نئے اصول کون کون سے ہو سکتے ہیں جن سے جرافی زیادہ سے زیادہ نافے بنے آپریشن جراحی کا سمجھیں گے نہیں آپریشن بہتر سے بہتر کے بہتر سے بہتر طریقے سوچ سوچ کر وہ پھر ان کو ترتیب دیتا ہے تدویل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا عوام سے تو کوئی جوڑ نہیں ہوتا وہاں تک تو لوگ پہنچ بھی نہیں پاتے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ عوام سے اس کا کوئی بھی تھا لوگ نہیں عوام سے تعلق تو کمپورٹروں کا ہوتا بول رہے ہیں کسی کو جس لگا دیا کسی کو گولی دے دی اور کسی کو تھوڑا بہت یہ کر دیا کسی کی مالش کر دی دیکھنے میں ایسے بڑے ڈاکٹروں کا عوام سے جوڑ نہیں ہے کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر دنیا بھر کے بیماروں سے اس کا تعلق ہے اس کا جوڑ ہے اور وہ خدمتیں اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے کہ جن چھوٹے موٹے کمپاؤڈروں وغیرہ کا رات دن جوڑ لگا ہوا ہے کمپاؤڈروں کا نرسوں کا اور وہ جو ہسپتال ہمیں ہوتی ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے نرسیں اور کچھ کہتے ہیں سسٹر سسٹر کا سسٹر دیکھیے رات دن آپ سے جوڑ رات دن جو بھی ہسپتال میں داخل ہو جائے آگے پیچھے آگے پیچھے سسٹر سسٹر بغیر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹریں صاحب جوڑ پیدا کر گلی گلی سب کے ساتھ اور کنٹرولر اور نرسیں ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ جوڑ رہے تھے ان کا بار بار کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا چاہیے کیسے کیسے آگے پیچھے مگر وہ جو پائلٹ یا چیف نیویگیٹر وغیرہ جن کی ذمہ داری پر جہاز چلتا ہے آپ سے کوئی جوڑ اس کا نظر نہیں آتا وہ تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہا جوڑ تو الگ بات کرے مگر بتائیے کہ آپ کی خدمت وہ زیادہ کر رہا ہے یا ایئر ہوسٹ زیادہ کر رہی ہے جن علماء سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے کام لے رہے ہیں بظاہر ان کے پاس لوگوں کا جنگ کرتا نہ بھی ہو اور وہ تعویذ وغیرہ کے کام نہ بھی کریں ختم وغیرہ نہ اپنے کرائیں ہاں نہ کسی کو بتائیں نہ ہی مرچیں پڑھ کر دیں تو وہ وہ اس کے باوجود وہ جو کام کر رہے ہیں بظاہر عوام میں نہیں ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ان سے عوام کی بہت بڑی خدمات لے دین کی حفاظت اور فتنوں سے دین کا دفاع ان پر معروف ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام دے رہے ہیں تیسرے تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم میں یہ صلاحیت پیدا کی ہو وہ دین کے بڑے کام کر سکتا ہے حدود اللہ کی حفاظت کا کام کر سکتا ہے اللہ نے یہ نعمت دی ہو وہ پھر عوام سے کیسے بچے جو آدمی بھی کہیں بیٹھے گا نا خاص طور پر جو تو ہیں مدارس میں مدارس جواب وہ تو پھر بھی ذرا بچے رہتے ہیں عوام سمجھتے ہیں یہ بس پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ بندروت وغیرہ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا جو عالم ذرا بھی تھوڑا سا الگ ہو کر بیٹھا اب ہم اس سے بہت زیادہ تنگ کریں گے کوئی ادھر سے بوتلیں لا رہا ہے اس پر بند کر دیجیے کوئی بچوں کو لا رہا ہے تو بچے اس کے پاس آ کر پیشاب بھی کر دیتے ہیں پاخانہ بھی کر دیتے ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں غول غول غول در یہ ہے مگر فارسی میں بہت مجبور ہو چکی ہے روح عورتوں کے آ رہے ہیں بچوں کے آ رہے ہیں مردوں کے کوئی کہتا ہے کہ اس سر شو کر دیں کوئی کہتا ہے اس کو شو کر دیں کوئی اس کو شو کر دیں کوئی کسی کو کالی مرچیں دے رہا کسی کو نمک دے رہا بوتلوں پر پڑھ پڑھ کر دے رہا ہے تو وہ تو بہت ضائع کریں گے آپ کا اللہ تعالی نے بہت بڑی خدمت کی صلاحیت عطا فرمائی سول سرجن بنا دیا ڈاکٹری کی تعلیم کا اور اس کی تحقیقات کا اونچا منصب دیا یا ہوائی جہاز کا پائلٹ یا چیف بنا دیا یا سلطان وقت بنا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقادری کر رہا ہے وہ سلطان وقت جو ہے وہ دیکھ رہا اپنا جگہ پر جھونپڑی جو ہے کسی کی صحیح ہے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ جا کر دیکھ رہے ہیں مریض کو بستر پر وقت پر انجیکشن لگ گیا یا نہیں لگا ہے کسی کی مالش کر رہے ہیں اور کسی کو مرچیں دے رہے ہیں پائلٹ ادھر جہاز چھوڑ کر درمیان میں آ کر کسی سے پوچھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے آپ کو پانی پلاؤں بڑا نالا ہے نالا تھا یعنی سب کو تباہ کرے گا جس عالم کے پاس عوام کا ہجوم ہونے لگے دین کی باتیں سننے کے لیے ہجوم ہو تو وہ تو ٹھیک بات ہے خود خاموش رہیں کوئی کچھ نہ بول بس اسی کو بول لیں گے اور اگر ادھر سے وہ بھی بولا ادھر سے وہ بولا ادھر سے وہ بولا ذرا مجھ پر شو کر دیں اور مرچیں دے دیں اور اس کو یہ کر دیں اس کو یہ کر دیں اور وہ اس کام ایسے وقت باہر کرنے لگے وہ خوش عالم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں انکار کرنے سے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ طریقہ بہتر نہیں ہے بہتر طریقہ استعمال کریں بہتر طریقہ یہ ہے کہ نر میں اوقات اوقات متعین کریں عوام کی باتیں سننے کے لیے تھوڑا سا وقت رکھے ایسے پانچ دس منٹ ہے تھوڑا سا وقت کا دوسرے کام ہے سمجھا تو سمجھانے سے تو لوگ بات سمجھ آتے ہیں جیسے بچوں کو جیسی ان کی عادتیں بنائیں ویسے ہی بن جاتی ہیں اور اگر کھلی چھٹی دیتے رہے تو وہ کھلے اسی طریقے سے عادتیں بگڑتی جاتی ہیں عوام کی عادتیں بنانا چاہے کوئی عالم تو بن جاتی ہیں بگاڑنا چاہے بگڑ جاتی عالم کی اختیار نہیں ہے وقت تھوڑا سا رکھے دس منٹ پانچ منٹ اب وہ وقت متعین بھی کرے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اور اس سے پہلے دینی باتیں کرنے کا وقت رکھے تقریباً آدھا گھنٹہ پانچ گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم دینی باتیں کریں گے تو اس میں لوگ بیٹھیں اس کے بعد آخر میں تین منٹ پانچ منٹ وہ بھی کسی کو تعویذ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی دے دیں گے تعویذ دینے سے پہلے جو بیان کرے اس میں دلوں کو بنانے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ پر کے اعتماد اور تبکل پیدا کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ اس پر بیان کرے کہ پریشانیوں کے علاج کے تین مرحلے ہیں تین تدبیر سب سے پہلی تدبیر اللہ کی بغاوت چھوڑو دوسرے تدبیر بغاوت میں ساتھ ساتھ استفار بھی آگے چھوڑو استغفار کرو دوسری تدبیر دعا سنت کے مطابق دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں تمہارے لیے خود بھی اپنے لیے سنت کے مطابق دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کتنی تاکیب سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو پکارا کرو مانگا کرو مجھ سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کی بہت اہمیت بیان فرماتے ہیں تیسری تدبیر تدابیر ظاہرہ ظاہری جو کچھ تدابیر ہو سکے بیمار ہے کسی معتدل طریقے سے متوسط حکیم ڈاکٹر سے علاج کرواؤ کوئی اور مسکنت ہے معاش کی تنگی ہے تو ذرا کچھ اس پر کوشش کرو محنت کرو کچھ تدبیر سوچو دوسروں سے پوچھو تدبیر سوچو کچھ ہمت کرو کام کرو تعویذ کی اور یہ کچھ پڑھنے پڑھانے مرچیں پڑھنے اور دم اور ختم وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے لوگوں کو سمجھاؤ یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے اور دعا سے ان چیزوں کا دارا بہت کم ہے اصل دعا وہی ہے سنت کے مطابق دعا کیا جائے یہ بھی اسی میں داخل ہے لوگ آج کل غافل ہیں سوچتے ہیں خود دعا مانگتے نہیں ہیں چلیے ہم لکھ دیتے ہیں تیرے گلے میں پڑی رہے تو گلے میں بازو میں دعا پڑی رہے تو تالاک کو تو بھانگتا نہیں ہے تو تیرے ساتھ بنی رہے شاید اللہ کام کر دے یہ اس کی قسم ہے تعلیم دینے سے پہلے اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالیں صحیح طریقے بتائیں غلط طریقوں کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو دو چار منٹ رہ گئے لوگ ہی کسی کو تعمیر چاہیے تو دے دیتے ہیں جن لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی وہ آدھا گھنٹہ ویسے جب بیٹھتے ہیں تو جمائیاں دینے لگتے ہیں ان کو مسجد میں ہی اچھی مجلس میں بیٹھنے کی عادت تو ہوتی نہیں بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے ہیں پھر کسی کے پیٹ میں ہوا چلتی ہے تو وہ خارج کرنے کے لیے یا سگریٹ کی عادت ہے تو اس کا کش لگانے کے لیے یا بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے یہ تو معلوم نہیں یہ مولانا صاحب سب بس کرے گا مصیبت میں پھنس گئے اٹھ کر ذرا باہر نکل گئے ادھر بیان ختم ہو گیا تو جب وہ ارے گھر آج تو وقت پر پہنچے نہیں کر لیجیے دو چار روز یوں ترخائیے یہاں ایسے ہوتا ہے کوئی آتے ہیں دور دور سے ادھر بیان ہوا اور بیان کے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا بیان کب ختم ہوتا تو پھر ادھر چکر لگانے چلے جاتے ہیں وہ جب کوئی باہر نکلا ہم اس پر چلے جاتے ہیں اور کیا ہوا تو آپ تو وقت پر موجود نہیں رہے کر لیجیے چکر دلائیں چکر وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ وقت متعین ہو پہلے اس کے خوب اچھی طرح حقیقت دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے یا فیکر سابا جائیں تو یوں دے دیتے یعنی جائیں یہیں کا میں قصہ بتاتا ہوں شروع میں جب تک تو میں دار دلونی تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ تو شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر وغیرہ صرف کیا تھا الحدیث تھے نا چھوڑ کر یہاں اگر بیٹھے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ بن کر لگوٹے گا بہت اگر سے عورتیں مرد بچے چھوٹے بڑے اس کا دم کر دے اس کا دم کر دے اور بوتلوں کی قطاریں لگی ہیں یہاں سے لے کر ادھر تھا ایسی ایسی میں نے کہا یا اللہ کیا بلا ہو گیا وہ میری حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے تدبیر ذہن میں ایسی ڈالی کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مہینے دو مہینے کے بعد کوئی تعویذ کے لیے کہتا کبھی کبھار دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار جب وہ کہتا ہے تو اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ ارے بھائی لے دے دے بعد میں سب کسی کو اشارہ کر دیا ان سے دے وہ کہتا ہے کہ بات کرنا چاہتا ہوں گھنٹہ بھر وہ بات کرے گا وہ پہلے ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر یوں ہوا پھر ادھر کو ہوا پھر آپ کو آنکھ کھل جاتی ہے پھر پیشاب نکل جاتا ہے پھر چلا چلا کر بیوی بیٹھنے لگتی ہے وہ گھنٹہ بھر جو کرے گا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سب بیماریوں کو ایک ہی پابندی ہے بس سننے کی ضرورت ہی نہیں فون پر بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اگر حالات بتائیں تو اس کو کہتے ہیں فون پر بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے اتنی کافی آ کر تعویذ لے جانا کوئی کہتے ہیں مریض کو ساتھ لے مریض کو ساتھ مت لاؤ ہاں یہ بھی پابندی مریض کو ساتھ مت لاؤ وہ کبھی چیخنا چلانا شروع کرے گا یہاں عجیب یہاں ہنگامے ہوتے تھے ایسے کوئی بھاگتا اوپر کوئی ناچتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے جیسے پاگان ہو ایسے بنوں مریض کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں کوئی عورت نہ آئے کوئی بہت چھوٹا بچہ نہ آئے کوئی بڑا آئے تعویل لے جائے اور وہ تفصیل نہ بتائے تفصیل اللہ جانتا اللہ کو معلوم ہے کس مقصد کے لیے اور تعویذ بھی کتنا اتنا چھوٹا سا تعویذ دیتے اتنا سا بڑا سا انگلی ادھر کو بھی تو وہ نکل گیا ہاتھ سے پھر دوبارہ وہ تو کہیں اڑ گیا چلو پھر آ کر دو گھنٹے بیان سنا دو چار دن پھر آؤ پھوکا گیا ایسی ایسی پابندیاں جب آپ لگائیں گے تو یہ یہ تو مشاہدہ ہے نا یہاں بھی ہم دل کا دیکھیے انہیں تدبیروں سے تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ عوام سے بچا لیا آخر میں فقیر ہوں اگر گنگو ہی خود سے سستے ہو دوست عوام تو خیر ہیں ہی علماء کو بھی بتاتا ہوں اگر گنگوئی خود جیسے سر تو مقام بہت بلند ہے بہت بلند بہت بلند سمجھیں کہ دیوبند اور دیوبندیت کی احساس اور بنیاد حضرت گنگوئی بہت اونچا مقام ہے بہت اونچا علماء خاص طور پر توجہ دیں اگر گنگوئی نہ ہوتے حضرت حکیم قدس شروع کے سدھرنے کی کوئی بدار اور کوئی صورت نہیں تھی سب کو سدھارنے والے صحیح راستے پر لانے والے اور ہر قسم کی پختگی یہ فن میں تھی گنگو یہ بدھ بہت پختگی بہت نکلا حضرت حکیم الامہ قدس سر سرو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت گنگوری قدس سر سرو کی خدمت میں عرض کیا حضرت حکیم الامہ پر سارے تو تعلق حضرت حادی صاحب قدس اللہ صاحب ان کے انتخاب کے بعد اس تعلق رکھا حضرت گنگوری قدس سر ارے حضرت گنگوری کا مقام دیکھیے مقام ایک بات بتا رہی کسی نے بتایا کہ آپ تو مسئلہ اس طریقے سے بتاتے ہیں اور آپ کے پیر یوں بتاتے پیر ان کے حاجی اللہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں پیر تو آپ کے یہ بتاتے سنیے فرمایا حضرت حاجی صاحب یعنی ہمارے پیر کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے کیوں مسئلہ بتاتے ارے ہم نے ان سے اصلاحی تعلق رکھا اصلاح فرد فرض کے لیے تعلق رکھا ہے مفتی کہاں سے بن گئے عالم کہاں سے بن گئے وہ کیوں مسئلہ بتاتے ان کے لیے مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے وہ جو آیا تو اس کو ایسا ڈانٹا جا کر کے کہہ کہ آپ کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے کیوں بتاتی ہوں مسئلہ یہ ہیں حضرت حضرت گنگوہی یہ ہیں حضرت گنگوہی ارے کچھ نام کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا میرا نام تو وہی ہے ان کا نام تھا رشید احمد گنگوہی تو اگر لال صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بارکات حاصل کرنے کے لیے میرا نام بھی کوئی رکھ دیا تو دیکھیے کیسے بجا رہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر رہا تو حضرت حکیم اللہ قدس سر نے عرض کیا کہ حضرت لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کام ہی نہیں کرنے دیتے وہی کوئی ادھر سے آیا تو معاشی تنگی ہے یہ ادھر سے آیا تو یہ ہو گیا کوئی آیا وہ ہو گیا ایسے ہی بخلا کرتے ہیں یہ جوڑ پیدا کرنے والے جو ہوتے ہیں عوام عوام کا تو ایسی باتیں ہوتی تو گنگوئی خود سرو نے فرمایا یہ بات اب آخر میں یاد رکھوں حضرت گنگوئی قدس سرو نے اگر حکیم تما قدس سرو نے جب شکایت کی تو حضرت نے جواب میں فرمایا ارے عوام کو خوب جھاڑو جھاڑو بھی مارو بھی اب جب آتے ہیں نا تعویذ کے لیے شو منتر کروانے کے لیے مرچیں پڑھوانے کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں اور یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے فرمائے اپنا وقت بچاؤ کام میں لگاؤ عوام جب ایسے جمع ہوتے ہیں آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں ان کو جھاڑو اور مارو بھی اگر ایسے نہیں چھوڑ تو مار مار کر بابا گئی بات کتنی مزے کی بات ہو گئی آخر میں تو یہ جھاڑنے والے مار مار, مار کر بھگانے والے حضرات یہ پھر آخر میں وہی لوٹا دوں یوں نہ سمجھیں کہ عوام سے کٹے ہوئے ہیں یوں نہ سمجھیں کہ عوام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ یہ اس قسم والوں سے جو رابطہ پیدا کرنے والے جوڑ پیدا کرنے والے عوام کا مجمعہ لگائے رکھتے ہیں یہ حضرات ان سے زیادہ خدمت کرتے ہیں دیکھنے میں جوڑ نہیں ہے بڑا حقیقت وہ اپنے وقت کو بچاتے ہیں لوگوں سے الگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کی خدمات کی خاطر الگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیں باہر اور باپن اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں ایک اشکال کا جواب سمجھ لیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا یہ بات تو مسلم ہے تو میں سے یہ میں یہ کیسے کہتا ہوں کہ جس کا تعلق دار الفتا سے ہوگا اس پر نہ کبھی سیکلی ہو سکتا ہے نہ جادو ہو سکتا ہے نہ آسیب ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی نظر ہوگی اس کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی میں یہ دعوے کرتا رہتا ہوں اشکال ہو سکتا ہے کسی کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شوہر کا اثر ہوا ہے اس کا جواب سن لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض باتیں من جانی بلا ایسی فاری کی جاتی تھیں جن میں یہ حکمت اور مسلحت تھی کہ آپ اللہ نہیں ہیں اللہ کے رسول کہیں لوگ اللہ نہ سمجھنے لگ جائیں اس لیے جادو کا اثر ہوا لوگ سمجھیں کہ اللہ نہیں اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی کبھی تقبیرۂ تحریمہ قضا نہیں ہوئی تقبیر تحریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی خدا ہو گئی بعض نمازیں خدا گئی تو یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے پاری کی جاتی تھیں کہ لوگ یہ سمجھ لیں عوارض بشریہ کی بنا پر کہ اللہ نہیں تو ہم آپ کو تو کوئی بھی اللہ نہیں سمجھے گا پاکستان میں جو آتے ہیں ان کو بھی اللہ سمجھ لے گا ان کو اللہ کوئی نہیں سمجھے گا اس لیے ان پر سیچری کا اثر نہیں ہو سکتا نہ جادو کا نہ نظر کا نہ کسی اور چیز کا حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے بہت ماہر جادوگر موسا علیہ السلام پر اثر نہیں ہوا الٹا جادوگر مغلوب ہوئے موسا علیہ السلام کا اثر جادوگروں پر پڑا جادوگروں کا اثر موسا علیہ السلام پر نہیں پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب انبیاء کرام علیہ صلی علیہ السلام سے اعلیٰ افضل ہے اگر وہ مسلحت نہ ہوتی جو میں نے بتائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بطریت اولا اثر نہیں ہونا چاہیے تھا جب مسا السلام پر نہیں ہو تو حضور پر کیوں ہوتا وہاں جادو کا اثر نہ ہونے میں مسلحت تھی علیہ السلام پر اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے میں مسلحت تھی اور بات یہ فائدہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ بادشاہ پر جادو نہیں چلتا یہ دنیا کے مسلمات میں سے بات ہے کہ ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائے کسی بادشاہ پر جادو کرنے کے لیے نہیں چلتا اور اپنے طور پر یوں سوچ لیں کہ اگر ایسا ہوتا تو سارے بادشاہوں کو اور جتنے بھی بڑے بڑے برسر اقتدار وغیرہ اور وغیرہ مغرب دو تو جادو کر کر کے ساری اس کو مار دیتے خود بھی مار کر کے دوسرا جاتا اس پر جادو کر دیتے یہ سیاسی جماعتوں والے اتنے لڑتے ہیں اتنے مرتے ہیں اتنے ہنگامے کرتے ہیں پھر کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو بیٹھے بیٹھے جادو کیوں نہیں کرواتے تھے بات یہ ہے کہ جو حاکم میں ہوتا ہے اس پر جاد نہیں کرتا اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ علماء علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں وہ سلاطین ہوتے ہیں سلاطین بادشاہوں کے بادشاہ یہ مضمون تو کئی بار بیان ہو چکا ہے وہ جو کیسے ہے بلا کا رزق اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ علماء بادشاہ ہوتے ہیں ابھی چند روز پہلے بھی بتایا تھا کہ پیروں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مرچیں دے دے کر کچھ مائل کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو علماء ہیں علماء تو علماء کی شان صلاقین کی ہے ان ان کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں تعویذ دے دے کر علماء کو مائل کریں ان کے لیے جائز نہیں ہے وہ طریقے دوسرے پیر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بارہ عطا فرمائے قبول فرمائے علماء تو سلاطین ہوتے ہیں اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ سلطان پر جادو نہیں ہو سکتا تو یہ جو اشکالات ہے کہ حضور ابھی تین چار روز ہوئے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اس پر جادو ہو گیا میرے کسی رشتے دار پر جادو ہو گیا میری بات سنے میں نے کہا میں ایسی باتیں نہیں سنتا کرتے جادو ابھی کچھ نہیں تو یہ ٹیلیفون تو سوائے مسئلے کے اور کوئی کام بتاتا ہی نہیں ہے پھر اگر کوئی کے لیے کہتے چلیے تو بھی کوئی بات ہوتی ہے جادو چڑھ گیا کسی پر سکلی کر دیا یہاں اس کا علاج تو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا میں نے کہا وہ بھی جب دار لفتہ میں آئے گا تو اس کو آپ لا جائے گی ایسے میں فون پر نہیں بتاتا لمبی بات وقت ضائع کر تو دوسرے لوگ مسئلہ پوچھیں گے اللہ کا قانون پوچھیں گے تو ہم وقت ضائع کرے تو جادو پوچھ رہے میں نے کہا ہاں، ایک شخص نے پہلی فون پر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے کسی نے مجھے آپ کا فون نمبر بتایا ساتھ یہ کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں اور جو دعا آپ کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے تو میں نے کہا شاباش ایک تو ملا جتنے لوگ فون پر کہتے ہیں یہ ہو گیا سیفلی ہو گیا یہ ہو گیا جادو کر دیا سیب کر دیا ایک تو آخر میں کر مجھے کسی نے بتایا اس کو معلوم نہیں کسی نے بتایا تو میں بہت خوش میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا مگر پھر بھی اس نے تھوڑا سا آگے اور کیا کرتے میں نے کہا اور نصیحت کرتا اللہ کی بغاوت چھوڑنے کے لیے اللہ کی بغاوت چھوڑ دو تو یہ دنیا جنت بن جائے گی دنیا اور یہ نصیحت کرتا بس یہ دو کام کرتا ہوں ایک دعا کرتا ہوں دوسری یہ نصیحت کرتا ہوں تیسری بات میں نے خود ہی بتا دی کہ میرے مواعظ پڑا کرو ہر پریشانی کا حل پڑا کرو رحمت کو رحمت سے بدلنے کا نسخہ شیر پڑا کرو اور مواعظ پڑا کرو بس یہ کام کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا تو اس پر بہت مجھے خوشی ہوئی کہ بھائی الحمد للہ تعالیٰ دنیا میں اب یہ بات چلنے تو لگی ہے اس نے فون کیا تھا اس نے کہا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے کسی دوسرے نے بتایا اللہ کرے کہ سب یہ حقیقت سمجھ جائیں یہاں تو دعا ہی ہوتی ہے بس ایک دروازہ ہے ایک دروازہ ایک دروازہ بس اسی سے عرض و معروف کرتے ہیں آگے اس کے مرضی قبول کرے یا نہ کرے ایک مالک ہے ایک دروازہ ہے یہ زبان اور یہ ہاتھ اور یہ دل تو صرف کسی ایک دروازے ہی کی طرف توجہ کرنا جانتے ہیں اور نہ کوئی دروازہ ہے نہ کسی جانب توجہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنا رہے ہیں اور سلیم اور محمد کے بابا سیر محمد